اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ایک مہینہ اب رمضان آ رہا اور رمضان کا استقبال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرماتے تھے اے اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان کا استقبال اور حضور پاس رمضان کا استقبال میرے دوستو سارے اعمال کے ساتھ کرتے ہم یوں سمجھتے ہیں رمضان عبادت کا مہینہ اور صحابہ سمجھتے تھے رمضان دعوت کا مہینہ قربانی کا مہینہ جو رمضان میں جن فکروں کے ساتھ وقت گزارے گا آئندہ رمضان تک اللہ اس کو اسی فکر پر باقی رہے گا اگر اپنی انفرادی اعمال اپنی رغبت اپنی تلاوت اپنے اعمال اپنی عبادت اب اس کی تب رغبت ہوئی اور اسی میں ہمارا وقت لگا میرے دوستو آئندہ سال تک یہ فکر ہم پر غالب رہے گی اور رمضان میں دعوت کی فکر غالب رہی کہ پورے گیارہ مہینے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو مسجد میں پہنچاتا ہے لیکن ہم کسی ایک کو لے کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے کسی ایک نئے کا ذہن بنانے کو تیار نہیں ہوتے ہم اپنے اعمال میں لگے ہوتے ہیں میرے دوستو پانچ قرآن ختم کرنے کا ذہن کیو چار کر لو اور جو کو وقت بچے آنے والوں پر تھوڑی محنت کر لو اگر ان کی نیت صحیح کرا دو ان پر تھوڑی محنت کر لو یہ آنے والا مجمع جو رمضان کی برکت سے مسجد میں آیا ہے موت تک دیندار بن جائے ہاں۔ کیونکہ آنے والے مجمے کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے کیوں شیطان بھی جانتا ہے کہ رمضان میں جن اعمال پر استقامت ہوئی آئندہ رمضان تک باقی رکھے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نمازی پورے ہوتے ہیں لیکن چاند رات ہی رمضان نمازی چلے جاتے ہیں تو یہاں کیا مسئلہ ہے فرمایا شیطان نے دھوکہ دے دیا کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے ہاں؟ کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں قید میں ایک مہینے کے لیے اور تو ایک مہینے کے لیے آزاد ہے جو چاہے کر جتنی نماز پڑھنا ہے جتنا تحجد پڑھنا ہے جتنا اشراق پڑھنا ہے جتنی چار جتنی اوابین جتنی نفیل جتنی سنتیں جتنا واجبات جتنی مستحبات جو کرنا ہے کر لیکن بس نیت رمضان کی کرنا ارے بولو نا اسی لیے آپ ایسے جوانوں سے پوچھو نا کیا بات ہے سر پہ ٹوپی بولنی نہیں معلوم ہمارا اپواس چل رہا ہے رمضان رمضان نماز کے رمضان قرآن کے رمضان تصویر کے رمضان جھوٹ نہیں بولے کہ رمضان سچ کے رمضان اب جو عمل رمضان کی نیت سے کرو گے وہ شوال کی شانا پہ کا باقی رہے گا ایسے میں اگر یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ ان آنے والوں کی خوشامد کر کے ان پر محنت کر کے ان اس پر تیار کرے کہ بھائی ہم رمضان کی نیت نہ کرے ہم تو موت تک کی نیت کرے اللہ نے رمضان کی برکت سے جن امال کی توفیق کی ہے صرف نیت صحیح کر لو کہ ان امال کو ہمیں کب تک کرنا ہے کہ موت تک کرنا ہے اللہ تمہیں موت تک کے جما دے گا ارے بات سمجھ میں آ رہی تو نیت صحیح کراؤ گے آنے والوں پر محنت کرو گے اور دیکھو رمضان میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے دعوت کے کام کا بھی بھاؤ بڑھتا ہے ارے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے ہاں تو میرے دوستو رمضان میں عام دنوں میں مہینے کے تین دن ہے نا بھائی اور رمضان میں رمضان میں اگر کسی کے کی نیت نہیں ہے تو چاروں ہفتے تین تین دن لگائے کہ بھی پورے گیارہ مہینے کمانا ہے ایک مہینے تو اللہ کو منانا ہے ایک مہینہ تو میرے دوست دعوت کی کمائی کا مہینہ ہے ایک مہینہ تو آنے والے بندوں پہ محنت کرنے کا مہینہ ہے چار پانچ دن محنت کر کے تین تین دن تو مہینے میں بارہ دن آپ کے لگیں گے اور دس بارہ آدمی کو آپ کو لے کر گئے تو آپ کے ذریعے سے سات آدمی دین پر آئیں گے اب بتاؤ بارہ دن مہینے میں دے کر ساٹھ آدمی کو دین کی فکروں پر لانا یہ زیادہ نفے کی چیز ہے کہ میرے دوست بزرگوں اپنے آپ کو صرف مسجد کے عمل میں وہاں جا کر بھی سارے عمل کرو گے کوئی عمل چھوٹے گا سارے عمل کرو اور صحابہ نے تو رمضان میں سفر کیے ہیں اور سفر کی وجہ سے اگر روزے میں روزہ ہائی جو ہے تو روزہ کھولا ہے فرد روزے کھولے بدر کب ہوا اے بولو نا سترہ رمضان یوم بدر کہتے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں پھر رہے تو ہم رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ کے کیا کریں گے اب ہاں؟ فتح مکہ ارے بولو نا یہ بھی رمضان ہے ہاں؟ رمضان تو قربانی کا مہینہ ہے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر رمضان سے پہلے ہر جگہ کے لوگوں کو ہر صوبے والوں کو خطوط بھیجتے تھے شاید آپ تک سے بھی آیا ہوگا پڑھ کر سنایا ہوگا پر میں رمضان کے مہینے میں قربانی کا بڑھانا اور رمضان کے مہینے میں دعوت کی فکروں کا بڑھانا ستر گنا زیادہ اجر رکھتا ہے اور ستر گنا زیادہ نورانیت رکھتا ہے اور یہ اپنے عمل میں نورانیت اور اپنے عمل میں قبولیت کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے ارے دعوت کے ذریعے سے ہوگا اپنے عمل کو سطحیت سے حقیقت پہ لانے کا مہینہ ہے گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ قربانی دینی چاہیے دیں گے اور ایک پہلے ایک رخ چلتا تھا پورے ہندوستان میں سترہ رمضان سے چار چار مہینے کی پیدل جماعتوں کے نکلنے کا رخ ہوتا تھا ہر بستی سے ہر علاقے سے جماعتیں نکلتی تھیں کہ رمضان شوال ذلقہ ذرحج یہ چاروں مبارک مہینے اللہ کے راستے میں ایک تو رمضان کا مہینہ رمضان کی عید قربان ہو رہی کتنی عورتیں تنہائیوں میں رو رہی کتنے بچے اپنی اماں سے کہہ رہے ابا کہاں اب آپ میرے دوستوں دیکھو عید کے دن عید اب میرے دوستوں عید گاہ کے اندر رو رہا ہے اور میرے دوستوں دیکھنے والوں کو رحم آ رہا ہے وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے اس اللہ کو کتنا رحم آئے گا اور یہ رحم ہی دنیا میں ہدایت کے دروازے کھلوائے گی آج کتنے ہیں ٹکوں کے لیے کتنی عیدیں میرے دوست مطلب اپنی بیوی بچوں سے دور منا رہے کوئی ان کو نہیں کہتا بیوی بی بچوں کا رونا تجھ کو بیوی بچوں کے جس جدائی تو کیسے برداشت کر رہا ہے چند ٹکوں کے لیے جدائی کا برداشت کرنا آسان ہے تو کیا یہ عید اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کو منانے کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے خاندان کے رخ کو بدلنے کے لیے کیا بتائی کوئی مسئلہ ہے ہاں بھائی ارے بولو نا اس لیے ایک تو تین تین دن کی جماعت کو بڑھانا اگر اعتکاف نہیں ہے چاروں ہفتے میں تین دن کی جماعت لے کر جائیں گے نہیں تو تین ہفتوں میں تین دن کی جماعت جائیں گے آخری اشیاء اپنے مسجد میں دعوت کی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے آنے والوں کو محنت کا میدان بنائیں گے تعلیم کے حلقے کروائیں گے ہم باہر نہیں جا سکتے آنے والی مسجد کے مسلیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو تیار کر کر کے ان کو باہر کی محنت میں لگا کر لوگوں کو مسجد میں بلا کر ہم ان سے دعوت کی بات کریں گے میں بات سمجھ میں آ رہی ہاں یہ دعوت کا مہینہ ایک تو رمضان میں چار چار مہینے کی جماعتوں کے نکالنے کے رخ کو زندہ کرو اور دوسرا رمضان مبارک کے مہینے میں جو میرے دوست آخری درجے میں دو مرتبہ تو تین دن لگانے کی نیت کر لو کہ دو مرتبہ تو تین دن ہم سب کو لگانا ہے کون کون لگائے گا اللہ قبول کرے اچھا رمضان مبارک کے مہینے میں میرے دوست بزرگوں کون کون اپنی مسجدوں سے جماعت بنائے گا کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے ماشاء اللہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ اللہ قبول اللہ بہت مدد کر تو رمضان میں قربانی بڑھاؤ گے کہ رمضان چھٹی کا مہینہ اور تو لوگ تبلیغ والے میں پھر رمضان ایک مہینے چھٹی پورے گیارہ مہینے چھٹی منائے رمضان آئے وہ بھی چھٹی کا مہینہ تو کام کا مہینہ کب لینے کا مہینہ کب اللہ کو منانے کا مہینہ کب تبھی رمضان میں اپنی قربانی بنائیں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک بہت رمضان میں جو سستی آئی نا گیارہ مہینوں سستی کی بھرپائی نہیں ہوتی سن لو گیارہ مہینے اور رمضان میں نئے نئے عملے پر بھی جہاں محنت ہو نا وہ پرانا ہمارا عملہ کا رات کو مولانا نے میرے دوست اثر کے بعد بہت درد کے ساتھ کہا کتنا بڑا ہمارا پونجی کتنی بڑی پونجی یہ بھی رمضان کی برکت سے میرے دوستوں ہم کو پھر ملے گا اگر رمضان میں سلاد الحاجت کا اور ان کی خوشامد کر کے ان کو اپنے ساتھ افطار میں ان کو اپنے ساتھ میرے دوستوں کھانے میں ان کو اپنے قریب کرنے میں ان کو تیار کر کے ان کے ساتھ تین تین دن کی جماعت کے روانہ کرنے کی فکر کرو گے تو یہ بھی پھر چل پڑیں گے میرے دوستوں کو گاڑی ذرا سی جھٹکے لے رہی ہے تھوڑا سی دھکا دو گے یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی تو اس سب کے پہ بھی محنت کریں گے نا یہ ہماری کیپیٹل ہماری پونجی ہمارا سرمایہ ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو فکر کریں گے انشاءاللہ اور تیسری چیز میرے دوست ہمارے ہمارے شب گزاری ہے اور ایک رمضان کے مہینے کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ رمضان میں محنت کی ترتیب جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کی یہ بات میرے دوست بڑوں سے پوچھی ہوئی ہے جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کا وقت ہے اس کے اعتبار سے اپنے گشتوں کی اپنے تعلیم کی اپنے عمل کی ترتیب بنائے اس میں کوئی حرج نہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکت سے عمل ہی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ضد کی وجہ سے ہو چند افراد تو کرے باقی کوئی کرے نہیں اور رمضان میں بیچاروں کے عمل چھوٹ جائے جو آسانی کے ساتھ سب کے آپس کے مشورے سے جو چیز طے ہو عظیمت اپنی جگہ ہے اور اپنے عملے کو کام پر لانا اور اپنے عملے کو کام پر رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے تو اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی جو سہولت ہے آپس کے مشورے سے اس کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائے گشتوں کی بھی تعلیم کی بھی جو بھی وقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں کر لیں گے ان